بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تیرہ اکتوبر سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل بنا دیتے ہیں اکتوبر کی یہ تاریخیں آتی ہیں تو سن دو ہزار ایک کا اکتوبر یاد آ جاتا ہے اکتوبر کی سات تاریخ تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا حملہ بہت شدید تھا کہا جا رہا تھا کہ دو ہفتوں میں یہ جنگ نمٹ جائے گی کچھ لوگ ایک مہینہ کہہ رہے تھے جبکہ محتاط ترین لوگ چھ ماہ کا وقت بتا رہے تھے ایک غامدی زدہ صحافی نے لکھا کہ چھ ماہ بعد یہ کہا جائے گا کہ طالبان نامی ایک مخلوق دنیا میں تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے اب اس کا نام و کوئی نشان باقی نہیں اور ایک دو سال میں اس کا نام بھی مٹ جائے گا مگر آج اس حملے کو سولہ سال تین دن ہو چکے جنگ جاری ہے اگر مزید سولہ سال بھی جاری رہی تو امریکہ اور اس کے اتحادی یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے ہم نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہی عرض کیا تھا کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا تب کئی اپنے لوگ بھی شک کرتے تھے مگر رمضان المبارک میں شروع ہونے والے اس معرکے میں غزوہ بدر کی نسبت پوشیدہ تھی سولہ سال پہلے افغانستان کے جتنے حصے پر امارت اسلامیہ کی حکومت تھی آج بھی اتنے یا اس سے کچھ زیادہ حصہ پر امارت اسلامی حاکم ہے اگر کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو یہی منظر دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے بے شک اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے بے شک اسلام ہی سچا دین ہے اور بے شک جہاد میں مسلمانوں کے لیے عزت اور کفار کے لیے ذلت کا راج پوشیدہ ہے بش اوباما ٹرمپ افغانستان پر حملہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کیا تھا وہ جنگجو ذہنیت کا مالک تھا اس نے افغانستان پر بے تحاشا طاقت استعمال کی اربوں کھربوں ڈالر کا بارود اور اصلیہ افغانستان میں استعمال ہوا چالیس سے زائد ممالک نے اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف صف بندی کی تیل کے کاروبار سے منسلک صدر بش اپنا نام تاریخ میں بطور ایک صلیبی فاتح کے لکھوانا چاہتا تھا وہ کٹر مذہبی عیسائی تھا اور اس نے خود کو رچرڈ شیر دل کا جانشین سمجھ رکھا تھا مگر سامنے پندرہویں صدی کا صلاح الدین ایوبی مولا محمد عمر اس کے سامنے تھا بش نے افغانستان کی جنگ کو صلیبی لڑائی قرار دے کر یورپ کی رگوں میں گرم خون دوڑایا ٹونی بلیئر نے اس کا بھی بھرپور ساتھ دیا بش ٹونی کی یہ جوڑی اوباما اور ٹرمپ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ خطرناک تھی پانچ ایٹمی ممالک اس جوڑی کے ساتھ تھے اور اس وقت امریکہ تازہ دم تھا ٹرمپ کے بیانات سن کر کانپنے والے لوگ بش کے خونخوار وزیروں اور مشیروں کو نہ بھولیں وہ بھاری برکم ریٹر آرٹمیٹیج وہ سازشی ڈک چینی وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ فیلڈ جسے امریکی بھی پچہتر گز کا پیچکش کہتے تھے ریچرڈ آرمٹیج باقاعدہ گنڈوں کی طرح بولتا اور گراتا تھا اسی کے ایک فون اور ایک دھمکی نے پرویز مشرف کو گھٹنوں پر بٹھا دیا تھا مگر وہ سب ناکام ہو گئے مجھے ان لوگوں پر حیرانی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جیت جائے گا حالانکہ ٹرمپ کے پاس نہ بش جیسی طاقت ہے اور نہ تجربہ بش کے زمانے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تھی جبکہ آج وہ صرف چند ہزار ہیں بش چونکہ بڑے غرور اور بڑے دھوکے کے ساتھ افغانستان میں اترا تھا اس لیے وہ اپنے ماتھے پر شکست کی مہر نہیں لگوانا چاہتا تھا افغانستان میں جب وہ بری طرح پھنس گیا تو اس نے فوراً عراق پر حملہ کر دیا تاکہ اپنی کچھ عزت بچا سکے اور تاریخ میں یہ لکھوا سکے کہ اس نے دنیا کو صدام حسین سے نجات دلوائی تھی ہاں وہ صدام حسین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا مگر عراق میں وہ اسلام اور جہاد سے دوبارہ شکست کھا گیا اور آج عراق میں بھی لوگ بش کو نہیں صدام حسین کو یاد کرتے ہیں بش دلیل ہو کر چلا گیا ٹونی بلیئر کو بھی ذلت کے ساتھ جانا پڑا وہ رچرڈ شیر دل کے کردار کو عیسائی دنیا میں دوبارہ زندہ نہ کر سکے ہاں مسلمانوں میں نور الدین جنگی صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے کردار ضرور زندہ ہوئے حضرت امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کو جب بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا تو ایک فاتح عالم کے طور پر دیکھا جائے گا ایک شاندار عظیم ناقابل تسخیر مسلمان فاتح ایسا امیر جس نے تیرہ سال کی شدید جنگ میں اپنی جماعت کو سنبھالے رکھا ایک ایسا کمانڈر جس نے تیرہ سال تک دنیا کے چالیس ممالک کی فوجوں کو میدان میں شکست پر شکست دی ایک ایسا مدبر جس نے شطرنج سے زیادہ الجھی ہوئی جنگ میں ہر چال کو بے حال کیا ایک ایسا پرسرار کردار جو منظر عام پر نہ ہونے کے باوجود اپنی وفات کے بعد بھی دشمنوں کو میدان میں نظر آتا رہا ایک ایسا مومن جس نے ایک ناقابل یقین مارکے میں اسلام اور امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا آج اگرچہ ہر طرف دھواں دھواں اور دھند ہے مگر یہ غبار جب بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ہر طرف میرے امیر محترم کے چرچے ہوں گے اہل تحقیق ان کے کارناموں کی تفصیل لکھیں گے اور دنیا کا ہر بہادر شخص ان کی زندگی اور ان کے جہاد سے شجاعت اور بہادری کے گر سیکھے گا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بج دلیل ہو کر چلا گیا حضرت امیر المومنین کا تذکر آیا تو نہ قلم قابو میں رہا اور آنکھ نہ آنکھیں اس لیے بے ساختہ یہ چند سطریں لکھ ڈالیں دراصل میرے پاس عصر حاضر کے تعلق سے جو ایمانی سرمایہ ہے وہ اپنے امیر اور اپنے شیخ کی محبت کا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس سے محروم نہ فرمائے مجھے اگر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد نور اللہ عمر کے دروازے کا کتا بھی مل جائے تو اس کا بھی زندگی بھر اکرام و احترام کروں گا میرے امیر کا اس امت پر بڑا حق ہے جب ہر طرف غلامی غلامی کا اندھیرا تھا تو امیر محترم ہی آزادی کا پیغام بن کر آئے جب ہر طرف مایوسی تھی تب امیر محترم کو ہی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک روشن امید بنایا جب ہر طرف غلامی احساس کمتری اور جلت کا سبق پڑھانے والے لوگ تھے سبق پڑھانے والے لوگ مسلمانوں میں دن دنا رہے تھے تب جس مرد مومن نے مسلمانوں کو وہ انتم العلون کی تفسیر سمجھائی وہ حضرت امیر محترم تھے کہاں غامدیوں کی کیچڑ بھڑی حقیر زندگی اور کہاں اللہ کے شعر ملا محمد عمر کی عزت و سربلندی سے معمور زندگی حضرت امیر محترم آپ کی روح کو ہمارا سلام پہنچے اللہ تعالیٰ آپ کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے بج جلیل ہو کر چلا گیا تو اوباما آ گیا بج سے قدر ذہین بج سے زیادہ سازشی اور دو منہ والا کالا سانپ جس نے افغانستان کی جنگ میں امریکی عزت بچانے کی ایک نئی کوشش کی اور وہ یہ کہ امریکی فوجی یہ جنگ نہ لڑیں تاکہ زیادہ لاشیں اور زیادہ زخمی اور زیادہ بری خبریں امریکہ نہ پہنچیں اس نے افغانستان کے لیے ایک نیا پلان تشکیل دیا سازش فضائی حملے اور اپنا دامن بچا کر لڑنے کا پلان اس نے زیادہ فوجیں افغانستان سے نکال لیں ڈرون حملوں کا ایک جال بچھا دیا افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی افغانوں میں سے اپنے لیے جنگجو خریدے افغانستان کے کئی سازشی عناصر کو امریکہ میں شہریت دی اور ان کو اور ان کو امریکی فوج میں بھرتی کیا پاکستان پر اس نے اپنا دباؤ بڑھا کر قبائلی علاقوں میں ایک نئی آگ لگا دی اور ساتھ ہی ساتھ ایران کا بھرپور تعاون کر کے اسے امت مسلمہ کے کئی ممالک پر چڑھا دیا اوباما کی جنگی حکمت عملی بش کی جارحانہ پالیسی سے زیادہ خطرناک تھی ابتدا میں یوں لگا کہ شاید اوباما اس جنگ کا نقشہ پلٹ دے گا اس نے کئی نامور مجاہدین کو شہید کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی اس نے امارت اسلامی کے کئی افراد کو بھی توڑ کر محاذ جنگ کا پانسا پلٹنے کی کوشش کی مگر ساری دنیا نے دیکھا کہ اوباما بھی ذلیل و ناکام ہو کر گیا اور خود اس کی فوج اس کے خلاف ہو گئی اور اس کی ذلت اور ناکامی کا اثر اس کی پارٹی پر پڑا اور ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ کے تمام الیکشن میں ہار گئی اوباما ذلیل ہو کر چلا گیا اسی دوران حضرت امیر المومنین رحمہ اللہ بھی دنیا سے باعزت تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے ایک فاتح لشکر چھوڑ گئے افغانستان کا کانٹا امریکہ کے گلے میں بدستور اٹکا رہا اور یہ کانٹا جب تک اٹکا رہے گا امریکہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا تب امریکی اپنا ایک نیا پتہ میدان میں لے آئے اور وہ ہے ٹرمپ اب ٹرمپ نے اپنی افغان پالیسی کا اعلان کیا ہے کر دیا ہے اور یہ پالیسی بش اور اوباما کی پالیسیوں کی ایک مشترکہ کھچڑی ہے یعنی لہجہ اور جارحیت بش جیسی اور سازش اوباما جیسی اس پالیسی میں انڈیا کو بڑا کردار دینے اور پاکستان کو جھٹکا دینے کا تذکرہ ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اس پالیسی سے سخت ڈرے ہوئے ہیں انڈیا جانتا ہے کہ افغانستان میں اس کی کھلم کھلا دخل اندازی خود اس کے لیے موت کا پیغام ہے جبکہ پاکستانی حکومت ہمیشہ سے امریکہ سے ڈرنے کی عادی ہے یہاں ایسے عناصر ہمیشہ اوپر کی سطح تک موجود رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ امریکہ سے ڈراتے رہیں خلاصہ امریکہ اور نیٹو اتحاد نے افغانستان پر جو حملہ کیا تھا اسے سولہ سال ہو چکے ہیں سولہ سال کی اس جنگ میں کفری یا صلیبی طاقتوں کو مسلسل دلت اور شکست کا سامنا ہے امریکہ کے دو صدر اپنی اپنی الگ پالیسیاں افغانستان میں آزما چکے ہیں مگر افغانستان کا کانٹا اب بھی امریکہ کے گلے میں ہڈی بن کر اٹکا ہوا ہے اب تیسرے امریکی صدر نے افغانستان کے لیے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اس پالیسی کے خوف سے انڈیا بھی کانپ رہا ہے اور پاکستانی حکومت بھی ڈر رہی ہے حالانکہ پاکستانی حکومت کو اس موقع پر ہمت اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے پرویز مشرف نے ڈر اور خوف میں جو اقدامات کیے تھے ان اقدامات کی سزا اب تک پاکستانی قوم جھیل رہی ہے اب بھی اگر ڈر اور خوف سے کچھ الٹے کام کیے گئے تو یہ ملک کے مفاد میں اچھا نہیں ہوگا دلچسپ خلاصہ افغانستان پر صلیبی افواج کے حملے کے سولہ سال بعد تیسرا امریکی صدر شکست کا ٹوکرا سر پر لادے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کمزور گنڈوں کی طرح دھمکیاں دے رہا ہے امریکہ بھارت کو افغانستان میں بلا رہا ہے مگر بھارت کی ٹانگیں دھوتی کے اندر کانپ رہی ہیں امریکہ اپنی شکست کا وبال پاکستان کے سر ڈال کر پاکستان کو مزید غار میں دھکیل غار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان میں موجود امریکی ایجنٹ پاکستان کو ڈرنے کے مشورے دے رہے ہیں یہ سب کچھ جن کے خلاف ہو رہا ہے یعنی امارت اسلامی کے طالبان وہ خوش ہیں مطمئن ہیں بے فکر ہیں واہ سبحان تیری قدرت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ